کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنی بھائیوں سے نہ کہنا وہ تیرے ساتھ کوئی چالام چلیں گے بے شتان آدمی کا کھلا دشمن ہے